وہ پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی وہ پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم وہ افضل بشر باد از انبیاء ہے وہ جانے جانے وفا ہے فرشتے اسی کی ادا عاشق اسی کی نماز و دعا او عاشق نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلی محمد سے ہر دم وفا کرنے والا والا وہ صدیق اکبر کی جس کا لقب ہے وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا عرب ہے بشر کی صداقت کا معیار ٹہرا صداقت کا اونچا مینار ٹہرا چٹانوں سے مضبوط اس کا قدم تھا وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا جیسا خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر کہا خود سی آمین اس کی دعا پر زمین پر وہ عرش بری دیکھتا ہے وہ سب سے نرالا وہ سب سے جدا ہے دعا کے لیے وہ اگر لب گلا دے خدا اس پہ اپنے لوٹا دے وہی نے کہا ہے مخاطب اسی کے لیے بڑے سب وہ اسے اکبر گی جس کا لقب ہے وہ پہ گلا وہ پہ گلا عرب ہے وہ کتنا بڑا خدا جانتا ہے وہ کیسے بنا گئے خدا جانتا ہے رسالت کے قدموں پہ رکھ دے بلا کر چلے گھر کا گھر اپنے سر پر اٹھا کر بجز انبیاء سب سے بہتر وہی ہے وہی صرف صدیق اکبر وہی ہے کوئی امتی اس سے در نگی ہے کوئی امتی اس کا ہم سر نگی ہے کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے دیے ہے مگر اس کو رتبے خدا نے وہ صدیق اکبر جس کا لقب ہے وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا عرب ہے وہ جب جی خدا سے دعا مانگتا ہے وہ اپنے لیے مستفا مانگتا ہے میری جان قربان جان وفا پر میرا وہ اس کی رضا پر میری جان جان وفا کے لیے میرا نفس مصطفیٰ کے لیے ہے میں سو بار لوٹو میں سو بار آؤں میں قربان جاؤ میں قربان جاؤ جہاں پر بھی ذکر رسول خدا ہے وہی اس کا اس میں گرامی لکھا گئے خلیفہ کے پر جیب خالی گئے اس کی مگر ساری امت سوالی گئے اس کی وہ صدیق اکبر گی جس کا لقب ہے وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا عرب ہے صداقہ کپے کر سمندر وفا وہ غم خار پہلا رسول خدا کا نبی سے وہ نظریں ہٹاتا نہیں ہے جہاں پر نبی ہے وہ اب بھی وہی ہے اتا کی طرف سے پیام اس کو آئے محبت بھرے گی سلام اس کو آئے وہ ایمان ایمان لانے بچانے میں پہلا وہ بار خلافت اٹھانے میں پہلا صداقت شجاعت میں وہ سب سے آگے نبی کی اطاعت میں وہ سب سے آگے رسول خدا پر فدا ہونے والا جانے حیا پر فدا ہونے والا وہ سارے کا سارا خدا کے لیے تھا وہ زندہ فقط مصطفیٰ کے لیے تھا وہ صدیق اکبر ہے وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا عرب ہے فرشتوں سے بہتر ہے اس کی ادائیں گلابوں سے معصوم اس کی دعائیں وہ پگھلا مجاہد وہ پہلا ہے غازی وہ پہلا خلیفہ وہ پگھلا نمازی زمین پر چراغ وفا بن کے آیا حبیب حبیب خدا بن کے آیا فرشتوں سے بڑھ کر ہے ایمان اس کا سنا خواہ سارا یہ قرآن اس کا تیرا تیرا سانی پیدا ہوا ہے نہ ہوگا کوئی مرد ایسا ہوا ہے نہ ہوگا اکبر گس کالا وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا عرب ہے رہا زندگی بھر وہ فولاد بن کر وہ اسلام کی ایک بنیاد بن کر رسالت کے لہجے میں وہ بولتا ہے وہ جب اپنے ہونٹوں کے در کھولتا ہے وہ محمد محمد ہے اس کا وظیفہ وہ ہر بات میں ہے نبی کا خلیفہ وہ حکم نبی پر فدا ہونے والا بہت جاگنے اور کم سونے والا مقام رسالت وہی جانتا ہے نبی کی شریعت وہی جانتا ہے اسے اسے صدیق اکبر جس کا لقب ہے وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا عرب ہے نبوت کے جتنے بھی جھوٹے تھے داعی بلا خوف ان سب کی گردن اڑائی خلافت پہ حق تو نے ثابت کیا ہے زمانے کو پیغام تو نے دیا ہے نبی کی اطاعت ہے تیری اطاعت نبی کی شفاعت ہے تیری شفاعت تجھے میں وفا کا سمندر کہوں گا تجھے آفتاب کے منور کہوں گا شفاعت کی بنیاد بن کر کھڑا ہے تو سارے صحابہ میں سب سے بڑا ہے تو انسان ہے پر فرشتوں سے آلہ نبی کی نبوت پہ جا دینے والا شفاعت کی خوشخبری اس کو سنا دو نیازی کو جنت کی راہ دکھا دو اسے اکبر جس کا لقب ہے وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا عرب ہے وہ پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہیں وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے وہ صدیق اکبر ہی جس کا لقب ہے وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا عرب ہے